غزوہ بدر کبرا اسلام کا پہلا فیصلہ کن معارکہ غزوے کا سبب غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی یعنی ایک ہزار اونٹ تھے جن پر کم از کم پچاس ہزار دینار یعنی دو سو ساڑھے باسٹھ کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا درا حال یہ کہ اس کی حفاظت کے لیے صرف چالیس آدمی تھے اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرین موقع تھا جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے اس لیے نکل پڑو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پر زور ٹکر ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا اور اسی لیے اس غزوے میں شریک ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر تین سو افراد تھے یعنی تین سو تیرہ یا تین سو چودہ یا تین سو سترہ جن میں سے بیاسی یا تراسی یا چھیاسی مہاجر تھے اور بقیہ انصار پھر انصار میں سے اکیس قبیلہ اوس سے تھے اور ستر قبیلہ خزرج سے اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری چنانچہ پورے لشکر میں صرف دو گھوڑے تھے ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بن اسود کندی کا اور ستر اونٹ جن میں سے ہر اونٹ پر دو یا تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرشد رضی اللہ عنہ بن ابی مرشد غنوی کے حصے میں آیا تھا جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا اور ایک انصار کا مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کو اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمر عبتری رضی اللہ عنہ کو دیا گیا منانا کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شہ سوار تھے ساکہ کی کمان حضرت قیس رضی اللہ عنہ بن ابی ساسعہ کے حوالے کی گئی اور سپاہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے روحہ تک تشریف لے گئے پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور داہنے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے جو منسل مقصود بدر تھی پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رہکان پار کی یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جو ہے نا دو آدمیوں یعنی بسیس بن عمر اور عدی بن عبی الزابا کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا مکہ میں خطرے کا اعلان دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا اسے معلوم تھا کہ مکہ کا راستہ خطروں سے پر ہے اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے لہٰذا اس نے فوراً زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چپڑی کجاوا الٹا کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی اے جماعت قریش قافلہ قافلہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے مدد مدد جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے جی نہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی مکی لشکر کی تعداد ابتداء میں مکی لشکر کی تعداد تیرہ سو تھی جن کے پاس ایک سو گھوڑے اور چھ سو ذرہیں تھیں اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی لشکر کا سالار ابو جہل بن حشام تھا قریش کے نو معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے ایک دن نو اور ایک دن دس اونٹ زبا کیے جاتے تھے قبائل بنو بکر کا مسئلہ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گھر جائیں قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادے جنگ سے روک دے لیکن این اسی وقت ابلی سے لائن بنو کنانا کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کے نانا تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے جیش مکہ کی روانگی اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے محمور اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کی رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عثفان اور قدیہ سے گزر کر چہفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیے قافلہ بچ نکلا ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شہرہ پر چلا تو آ رہا تھا لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھیں جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا مجدی نے کہا میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا البتہ دو سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم یہ یسرب کا چارہ ہے اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شہرہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا اس طرح قافلے کی مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا جو اسے چحفا میں موصول ہوا مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہنی پھوٹ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے لیکن قریش کا تاغوت اکبر ابو چہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں تین روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ زبا کریں گے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری تھاک بیٹھ جائے گی لیکن ابو جہل کے علی الرغم اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اس لیے وہ بنو زہرا کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی تین سو تھی ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ شاداں و فرحاں تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ وہ واپس چلے جائیں لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد ایک ہزار رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا یہ ٹیلا وادی بدر کے حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت ادھر مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی دفران سے گزر رہے تھے قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریس ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرت و جسارت پر مبنی ہو کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا مسلمانوں کی آواز تب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف نہ و دعوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینہ کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس معارکے کو مدینہ کی چہار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرت اور کوشش نہیں کرے گا جی ہاں اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی حیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا مجلس شورا کا اجتماع حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل درزنے اور دھڑکنے لگا اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کما اخرج کا ربو کا من بیتی کا بل حقی و این فریقم من المؤمنین لکارہون دونہ کافل الحق بعدما تبینہ ک یساقون الى الموت وهم ينظرون یعنی جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں سورہ الانفال آیات پانچ اور چھ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ أَنْتَ وَرَبُّكَ کا إِنَّهَا مُنَا دھون یعنی تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو ہم یہیں بیٹھے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر چوبیس بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردکار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لڑیں گے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پر کے غما تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور معارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا درآں حال یہ کہ بیت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا لوگو مجھے مشورہ دو مقصود انصار تھے اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے پھانپ لی چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمو تعت کو و ساکھ دیا ہے لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوز فرمایا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا ہمیں قطن کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں ہم جنگ میں پا مرد اور لڑنے میں جمع مرد ہیں اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ چہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں اللہ برکت دے ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد محض اپنے دیار میں کریں اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے چلیں جس سے چاہیں تعلق کے استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے برکی غمات تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ پر نشات تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں اسلامی لشکر کا بقیہ سفر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر جنہیں اسافر کہا جاتا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا جاسوسی کا اقدام یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے لیکن بٹھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے قریش فلاں دن نکلے ہیں اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا جب بٹھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے بٹھا بکتا رہا پانی سے ہیں کیا عراق کے پانی سے ہیں لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے تین قائد علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے وہاں دو غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے انہوں نے کہا ہم قریش کے سکے ہیں انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ انہوں نے کہا یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں انہوں نے کہا بہت ہیں آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ زبا کرتے ہیں انہوں نے کہا ایک دن نو اور ایک دن دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد نو سو اور ایک ہزار کے درمیان ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں انہوں نے کہا ربیہ کے دونوں صاحب زاد اتبا اور شیبہ اور ابو البختری بن حشام حکیم بن حضام نوفل بن خویلد حارث بن عامر طویمہ بن عدی نظر بن حارث زما بن اسود ابو چہل بن حشام امیہ بن خلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے باران رحمت کا نزول اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرقین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا شیطان کی گندگی یعنی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی لشکر کی سبقت اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرقین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرقین کو مسلط نہ ہونے دیں چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا اس موقع پر حضرت حباب رضی اللہ عنہ بن منظر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا مرکز قیادت صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دو چار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے مستعد رہیں چنانچہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے دو چار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے اللہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کریں گے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعا خیر کی اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا لشکر کی ترتیب اور شب گزاری اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ اللہ اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ اللہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کے جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام يعني اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر नींद تاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے سورہ الانفال آیت نمبر گیارہ یہ رات جمعہ سترہ رمضان دو ہجری کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی آٹھ یا بارہ تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا صرف حکیم بن حضام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا لا والذی نجانی من یومی بدری قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمہی کو روانہ کیا عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ تین سو آدمی ہیں لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں لیکن اے قریش کے لوگ میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں یسرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور مل جاؤ ماوا خود ان کی تلواریں ہیں کوئی اور چیز نہیں خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا اور اگر تمہارے خاص خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مار کا آرائی پر تلا ہوا تھا ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں چنانچہ حکیم بن حضام نے لوگوں کے درمیان دوڑ تھوپ شروع کر دی وہ اتبا بن ربی کے پاس آیا اور بولا ابو الولید آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب العطاعت سردار ہیں پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے اتبا نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمر بن حضرمی کا معاملہ جو سریا نخلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمہ لے لیں اتبا نے کہا مجھے منظور ہے تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو وہ میرا حلیف ہے میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی اس کے بعد اتبا نے حکیم بن حضام سے کہا تم ہنزلیا کے پوت کے پاس جاؤ کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ہنزلیا کے پوت سے مراد ابو جہل ہے ہنزلیہ اس کی ماں تھی اس کے بعد اتبا بن ربی نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگو تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا اس لیے واپس چلے چلو اور محمد اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو اور اگر دوسری صورت میں پیش آئی تو محمد تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا ادھر حکیم بن حضام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی ذرا درست کر رہا تھا حکیم نے کہا اے ابو الحکم مجھے اتبا نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے ابو جہل نے کہا خدا کی قسم محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر اتبا کا سینہ سوج آیا ہے نہیں ہرگز نہیں بخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے اتبا نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے اور خود اتبا کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے اتبا کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے اتبا کو جب پتا چلا کہ ابو چہل کہتا ہے خدا کی قسم اتبا کا سینہ سوج آیا ہے تو بولا اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے میرا یا اس کا ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے اس گفتگو کے بعد چٹ عمر بن حضرمی کو جو سر یہ عبداللہ بن چہش کے مقتول عمر بن حضرمی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف اتبا چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا و عمرہ و عمرہ ہائے عمر ہائے عمر اس پر قوم گرم ہو گئی ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا اور عطبہ نے جس سوج پوچھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گاں گئی اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا دونوں لشکر آمنے سامنے بہرحال جب مشرقین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطبہ بن ربی کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح رہ پائیں گے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا سواد برابر ہو جاؤ سواد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تکلیف پہنچا دی بدلا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا بدلا لے لو سواد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسا لینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ درپیش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد سے چھو جائے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا خیر فرمائی پھر جب صفیں درست کی جا چکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کرے اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرقین جم گھٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو پکر رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف واپس گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے دوسری طرف مشرقین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل کی ان فقد جاءکم الفتح و ان تنتہو فہو خیر القم و ان تعود نعود ولن تغنی عنکم فیعتکم شیئا ولو کثرت و ان اللہ مع یعنی اگر تم فیصلہ چاہتے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے سورہ الانفال آیت نمبر انیس نقطہ سفر اور معارکے کا پہلا ایندھن اس معارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد مخزومی تھا یہ شخص بڑا اڑیل اور پد خلق تھا یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے دونوں میں حوض سے پرے ہی مڈ پھیڑ ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل کھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ٹھیر ہو گیا مبارزت یہ اس معارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی چنانچہ اس کے بعد قریش کے تین بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے ایک اتبا اور دوسرا اس کا بھائی شیبا جو دونوں ربی کے بیٹے تھے اور تیسرا ولید جو اتبا کا بیٹا تھا انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی مقابلے کے لیے انصار کے تین جوان نکلے ایک عوف رضی اللہ ہو دوسرے معوض رضی اللہ ہو یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا تیسرے عبداللہ رضی اللہ ہو بن رواحا قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہیں قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو حمزہ اٹھئے علی اٹھو جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں انہوں نے اپنا تعارف کرایا قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مت مقابل ہیں اس کے بعد معارکہ آرائی ہوئی حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے معمر تھے عطبہ بن ربی سے مقابلہ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے آتے ہی اتبا پر ٹوٹ پڑے اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی سفرہ سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی حاضانی اختصامو فی ربیہم یعنی یہ وہ فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا سورہ الحج آیت نمبر انیس عام ہجوم اس مبارزت کا انجام مشرقین کے لیے ایک برا آغاز تھا وہ ایک ہی جست میں اپنے تین بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تجرب اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمیں اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرقین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے زبان پر عہد عہد کا کلمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردکار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہم انشدو کا عہدہ کا وعدہ کا یعنی اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم ان اللہ انتہلِ العصابت اليوم الاتعبد اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا یعنی اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے آپ نے خوب تجرب کے ساتھ دعا کی یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پر داز ہوئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بڑے الہا کے ساتھ دعا فرما لی ادھر اللہ نے فرشتوں کی وحی کی کہ انی معکم فثبتوا الزینہ آ سألقی فی قلوب لذینہ رعب یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کے قدم جماؤ میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا سورہ الانفال آیت نمبر بارہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی کے انی ممتکم بی الف الفن من الملائکت مردفین یعنی میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے سورہ الانفال آیت نمبر نو فرشتوں کا نزول اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ یہ جبریل علیہ السلام ہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی یہ جبریل علیہ السلام ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہی ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا پہن رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے سیو جام وَيُوَلُّونَ نتر یعنی قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا سورہ القمر آیت نمبر پینتالیس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی پھر مشرقین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو اسی کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا سورہ الانفال آیت نمبر سترہ جوابی حملہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترقیب دیتے ہوئے فرمایا شدو چڑھ دوڑو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پنہائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب بہت خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو اس کے بعد وہ اپنے توشادان سے کچھ کھجور نکال کر کھانے لگے پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا پھر مشرقین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے عوف بن حارس نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے یہ سن کر اوف نے اپنے بدن سے ذرا اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت تند اور صفایہ کن حملہ کیا وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ذرا پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و سراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش و پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ چلتا کہ اسے کس نے مارا اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرق کا تعقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرق کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہی زوم آگے بڑھو مسلمان نے مشرق کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا اس انساری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی ابو داؤت مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرق کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پر پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے ایک انصاری حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چکبرے گھوڑے پر سوار تھا اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں نے قید کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے میدان سے ابلیس کا فرار جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں ابلیس لائن سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا اور مشرقین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا لیکن جب اس نے مشرقین کے خلاف فرشتوں کی کاروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا مگر حارس بن حشام نے اسے پکڑ لیا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے لیکن ابلیس نے حارس کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا مشرقین کہنے لگے سراقہ کہاں جا رہے ہو کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو ہم سے جدا نہ ہوگے اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا شکست فاش تھوڑی دیر بعد مشرقین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور توڑ حملوں سے درہم درہم ہونے لگیں اور معارکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا پھر مشرقین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ ان کی بھرپور شکست ہو گئی ابو جہل کی اکڑ لیکن تاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھیں تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے محمد کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی تم پر عطبہ شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا تو عزا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرقین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں البتہ ابو چہل اب بھی اپنے گرد مشرقین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا اس غول نے ابو چہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑھ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑھ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیر دیا اس کے بعد یہ تاغوت اکبر دکھائی پڑا مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھ اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی ابو چہل کا قتل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں تو نو عمر جوان ہیں گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کرو گے اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم نے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بات دیکھا کہ ابو چہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے چھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو بولے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے البتہ ابو چہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دیا دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا ہے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمر بن جموہ نے بتلایا کہ میں نے مشرقین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو معاذ رضی اللہ عنہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت چما رہا جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیح صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موسل کی مار پڑنے پر چھٹک کر اڑ جائے ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو چہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرما نے میرے کندھوں پر چلوار چلائی جس سے میرے ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا میں اسے اپنے ساتھ کسیتے ہوئے سارا دن لڑا لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوض رضی اللہ عنہ بن عفرہ پہنچے وہ زخمی تھا انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ٹھیر ہو گیا صرف سانس آتی جاتی رہی اس کے بعد معوز رضی اللہ عنہ بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو چہل کا انجام کیا ہوا اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا کیا جس شخص کو تم نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے یا جس کو تم نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا او بکری کے چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر الحمد للہ صدق وعدہ و عبتہ آبتہ الاحزاب حضم الحضا پہ یعنی اللہ اکبر تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الحمام اور حضرت عوف رضی اللہ عنہ بن حارث ابن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس معارکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے جن میں عقیدے کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوہ گر تھی اس معارکے میں باپ اور بیٹے میں بھائی اور بھائی میں صاف رائی ہوئی اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی ایک ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے اور ابو البخترا بن حشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے اور عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائیں تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں اس پر عطبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہم اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور کمب قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے خدا کی قسم اگر اس سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی تو میں تو اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں کیونکہ بخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں برابر خوف لگا رہتا ہے صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے اور بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے دو ابو البخترہ کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا بوائے کا صحیفہ چاک کیا تھا لیکن ان سب کے باوجود ابو البخترا قتل کر دیا گیا ہوا یہ کہ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ بن زیاد بلوی سے اس کی پھیڑ ہو گئی اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو البخترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اس نے کہا اور میرا ساتھی حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں بخدا ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے اس نے کہا خدا کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی مجزر رضی اللہ عنہ نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا تین مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کا گزر ہوا وہ دشمن سے کچھ ذرہیں چھین کر لا دے لیے جا رہا تھا امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہاری ان ذرہوں سے بہتر ہوں آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خود دو اونٹ اونٹنیاں دوں گا یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے زرہیں پھینک دیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں وہ کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرخ کا پر لگائے ہوئے تھا میں نے کہا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب تھے امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا یاد رہے کہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکے میں ستایا کرتا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اوہو کفار کا سرغنا امیہ بن خلف اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا میں نے کہا اے بلال یہ میرا قیدی ہے انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا پھر نہایت بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے انصارو یہ رہا کفار کا سرغنا امیہ بن خلف اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تیورا کر گر گیا ادھر امیہ نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی میں نے کہا نکل بھاگو مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں خدا کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ بلال پر رحم کرے میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا ذات المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر امیہ کو قتل کر دیا بعض تلواروں سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا چار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو آس بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا پانچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جو اس وقت مشرقین کے ہمراہ تھا پکار کر کہا او خبیص میرا مال کہاں ہے عبد الرحمن نے کہا ہتھیار تیز روح گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے جس وقت مسلمانوں نے مشرقین کی گرفتاری شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد بخدا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے انہوں نے کہا جی ہاں خدا کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معارکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کے بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے سات اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی کا ایک پھٹا تھما دیا اور فرمایا اکاشا اسی سے لڑائی کرو اکاشا نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی مضبوط اور چم چم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اس تلوار کا نام عون یعنی مدد رکھا گیا تھا یہ تلوار مستقلن حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ طور سیکی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی آٹھ خاتمہ جنگ کے بعد حضرت بن عمر عبدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر ربدری کے پاس سے گزرے ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اس انصاری سے کہا اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تمہارے بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے اور نو جب مشرقین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عطبہ بن ربی کو کنویں کی طرف کھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے ابو حسیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی دیکھا تو غم زدہ تھے چہرہ بدلا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حزیفہ غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں انہوں نے کہا نہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوج بوجھ ہے دور اندیشی اور فضل و کمال ہے اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حسیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی فریقین کے مقتولین یہ معرارکہ مشرقین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا اور اس میں چودہ مسلمان شہید ہوئے چھ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے لیکن مشرقین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ان کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید کیے گئے جو عموماً قائد سردار اور بڑے بڑے سربر آوردہ حضرات تھے خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کمدہ اور قبیلہ تھے تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے چوبیس بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیص کنویں میں پھینک دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو تین دن میدان جنگ میں قیام فرماتے چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب الحکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر کجا کس آ گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے پر حق پایا تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے پر حق پایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے جسموں سے کیا بات کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے مکے میں شکست کی خبر مشرقین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے وارد ہوا وہ حیثمان بن عبداللہ خزائی تھا لوگوں نے اسے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے اس نے کہا اتبا بن ربی شیبا بن ربی ابو الحکم بن حشام امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کا کیا ہوا اس نے کہا وہ تو وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے بخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ابو رافع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے ام الفضل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکی تھیں میں بھی مسلمان ہو چکا تھا البتہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت تو روسیہ ہی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی میں کمزور آدمی تھا تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا میرے پاس ام الفضل رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شاداؤں فرحاں تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا ابو لہب نے اسے کہا میرے پاس آؤ میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا لوگ کھڑے تھے ابو لہب نے کہا بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا اس نے کہا کچھ نہیں بس لوگوں سے ہماری مڈ پھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا حقیقت ہماری مٹھ پھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چک تک برے گھوڑے پر سوار تھے خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا پھر کہا وہ خدا کی قسم فرشتے تھے یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا میں اس سے لڑ پڑا لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا میں کمزور جو ٹھہرا لیکن اتنے میں ام الفضل رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ سر میں بری طرح چوٹ آ گئی اور ساتھ ہی بولیں اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا اس کے بعد خدا کی قسم صرف سات راتیں گزری تھیں کہ اللہ نے اسے عدسہ ایک قسم کے تعاون میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا عدسہ کی گلٹی کو عرب بہت منحوس سمجھتے تھے چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ تین روز تک بے گور و کفن پڑا رہا کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں لکڑی سے اس کی لاش تھکیل دی اور دور ہی سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دیا غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحا کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسفد بن عبد المطلب کے تین بیٹے مارے گئے اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا وہ اندھا آدمی تھا ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی چھٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر روں کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گم شدہ اونٹ پر رو رہی ہے اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار کہہ پڑا کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں ہاں ہاں بدر پر رو جہاں بنی حسیس بنی مخزوم اور ابو الولید کے قبیلے کے سربر آوردہ افراد ہیں اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا تو ان لوگوں پر رو اور سب کا نام نہ لے اور ابو حکیمہ تو کوئی ہمسر ہی نہ تھا دیکھو ان کے بعد ایسے ایسے لوگ سردار ہو گئے کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو وہ سردار نہ ہو سکتے تھے مدینہ میں فتح کی خوشخبری ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے دو قاصد روانہ فرمائے ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جنہیں آوالی یعنی بالائی مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنہیں زیرین مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپاگینڈے کر کے مدینہ میں ہلچل بپا کر رکھی تھی یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا واقعی محمد قتل کر دیے گئے ہیں دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے ہم اسے پہچانتے ہیں اور یہ زید بن حارثہ ہے شکست کھا کر بھاگا ہے اور اس قدر مروب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے اور جو سربر آوردہ مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی میں چھوڑ دیا تھا مال غنیمت کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ ختم ہونے کے بعد تین دن بدر میں قیام فرمایا اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور اس کے بعد اللہ نے وہی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور بدر میں پہنچے لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور انہیں کھدیڑنے اور قتل کرنے لگا اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا کہ میں باتا دشمن دھوکے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچا دے جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے لہٰذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دے اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول رہے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ قل الفال فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ اللہ و اللَّهَ ذات بین کم مُؤْمِنِينَ یعنی اللہ ان یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو سورہ الانفال آیت نمبر ایک اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا اسلامی لشکر مدینہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین روز بدر میں قیام فرما کر مدینہ کے لیے چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مشرق قیدی بھی تھے اور مشرقین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن قعب رضی اللہ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی سفرا کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں خمس یعنی پانچواں حصہ علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر برابر تقسیم کر دیا اور وادی سفراہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ نظر بن حارث کو قتل کر دیا جائے اس شخص نے جنگ بدر میں مشرقین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازارثانی میں حد درجہ بڑھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زبی پہنچے تو اقبا بن ابی معید کے قتل کا حکم صادر فرمایا یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچایا کرتا تھا اس کا کچھ ذکر پیچھے گزر چکا ہے یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھ ڈالی تھی اور اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ چادر لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا اور اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر وقت نہ گئے ہوتے تو اس نے اپنی دانست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا اے محمد بچوں کے لیے کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں تاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصطلاح کی روح سے جنگی مجرم بھی تھے تہنیت کے وفود اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی مبارک بات پیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑے تھے جب انہوں نے مبارک بات پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا بھتیجے یہی لوگ سر پر آوردگان قوم تھے اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ عرض پرداز ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتے ہو اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اس طرح مظفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھاک بیٹھ چکی تھی اس فتح کے اثر سے مدینہ کے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد آمد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی اس وسیعت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے واضح رہے کہ مدینے میں کھجور بے حیثیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت قیدیوں کا قضیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ چچیرے بھائی اور کمبے قبیلے کے لوگ ہیں میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قریبی تھا میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں عقیل بن ابی طالب کو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں اور فلاں کو جو حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے حمزہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرقین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے اور یہ حضرات مشرقین کے سنادی دائمہ اور قائدین ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ دونوں رو رہے تھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روؤں گا اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم یعنی کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبکت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا سورہ الانفال آیات سڑسٹھ اور اٹسٹھ اور اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا فَإِمَّا مَنَّن بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ یعنی مشرقین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو سورہ محمد آیت نمبر چار چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قبول فدیے پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزنش کی گئی اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا اور جن کے متعلق مقدمہ کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے بہرحال چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا اس لیے مشرقین سے فدیہ لیا گیا فدیے کی مقدار چار ہزار اور تین ہزار درہم سے لے کر ایک ہزار درہم تک تھی اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمائے اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا اس فہرست میں مطلب بن حنطب سیفی بن ابی رفع اور ابو عزا حمزی کے نام آتے ہیں آخر ذکر کو آئندہ جنگ عہد میں قید اور قتل کیا گیا تفصیل آگے آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی اس شرط سے بلا دیا چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی راہ نہ روکیں گے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا جس میں ایک ہار بھی تھا یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا اور جب انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت تاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں صحابہ نے اسے بسر و چشم قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی راہ چھوڑ دیں گے چنانچہ حضرت ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا جب زینب رضی اللہ عنہ تمہارے پاس سے گزرے تو ساتھ ہو لینا یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی حجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا جو بڑا زبان آور خطیب تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن امر کے اگلے دو دانت توڑوا دیجئے اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی کیونکہ یہ مسئلے کے زمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کر لیا ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا چنانچہ عمر کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا قرآن کا تبصرہ اسی غزوے کے تعلق سے سورہ انفال نازل ہوئی جو در حقیقت اس غزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے اگر یہ تعبیر صحیح ہو اور یہ تبصرہ بادشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بالکل ہی جدا گانا ہے اس تبصرے کی چند باتیں مختصراً یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کو تاہیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف مبزول کرائی جو ان میں فی الجملہ باقی رہ گئی تھیں اور جن میں سے بعض بعض کا اظہار اس موقع پر ہو گیا تھا اس توجہ دہانی کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک صاف کر کے کامل ترین بن جائیں اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی اس کا ذکر فرمایا اس کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنی شجاعت و بسالت کے فریب میں نہ آ جائیں جس کے نتیجے میں مزاج و طباعی پر غرور و تکبر کا تسلط ہو جاتا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اس کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کیش رہیں پھر ان بلند اغراض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک اور خون ریز معرکے میں قدم رکھا تھا اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشاندہی کی گئی ہے جو معارکوں میں فتح کا سبب بنتے ہیں پھر مشرقین و منافقین کو اور یہود اور جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ حق کے سامنے جھک جائیں اور اس کے پابند بن جائیں اس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسئلے کے تمام بنیادی قواعد و اصول سمجھائے اور بتائے گئے ہیں پھر اس مرحلے پر اسلامی دعوت کو جنگ و صلح کے جن قوانین کی ضرورت تھی ان کی توضیح اور مشروعیت ہے تاکہ مسلمانوں کی جنگ اور اہل جاہلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہو جائے اور اخلاق و کردار کے میدان میں مسلمانوں کو برتری حاصل رہے اور دنیا اچھی طرح جان لے کہ اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ جن اصولوں اور ضابطوں کا دائی ہے ان کے مطابق اپنے ماننے والوں کی عملی تربیت بھی کرتا ہے پھر اسلامی حکومت کے قوانین کی کئی دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دائرے میں بسنے والے مسلمانوں اور اس دائرے سے باہر رہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے متفرق واقعات دو ہجری میں رمضان کا روزہ اور صدقہ فطر فرض کیا گیا اور زکوٰۃ کے مختلف نصابوں کی تفصیلاً تعین کی گئی صدقہ فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کی تعین سے اس بوجھ اور مشقت میں بڑی کمی آ گئی جس سے فقراء مہاجرین کی ایک بڑی تعداد دو چار تھی کیونکہ وہ طلب رزق کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کے امکانات سے محروم تھے پھر نہایت نفیس موقع اور خوشگوار اتفاق یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عید جو منائی وہ شوال تو ہجری کی عید تھی جو جنگ بدر کی فتح مبین کے بعد پیش آئی کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید اور تمہید و تسبیح کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر ادا کیا تھا اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی کی ہوئی تائید کے سبب اس کی رحمت اور رضوان کے شوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معمور تھے اور ان کی پیشانیاں اس کے شکر و سپاس کی ادائیگی کے لیے جھکی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر عیسائیت میں فرمایا ہے وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَّخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ و ادم نث وہ ر طیب اللہ کم تشکرون یعنی اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے پس اس نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو سورہ الانفال آیت نمبر باسٹھ